اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینا ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ آپ کو کتنی روشن نشانیاں دی گئیں لیکن جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آیتوں میں مخاطب کیا گیا کہ بنی اسرائیل یعنی جو اس دور میں یہود مدینہ کے نام سے مشہور تھے ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی ہی اپنی نعمتیں دی ہیں چنانچہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور اس کے بارے میں ایک روایت سیرت ابن حشام میں آتی ہے کہ جب اللہ کے نفس و سلم کے پاس رعایتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ایک خط لکھا اور اس کے اندر ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ صنعت پہنچی ہے کہ نفس و سلم نے خیبر کے یہود کی طرف یہ خط لکھا میں چاہوں گی کہ خط کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ اللہ کے نفس وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کو سننے کے بعد کتنی جلدی اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے اور آپ نے سل ایک حکم صرف ان کو براہ راست جو کیا گیا تو اس کے اوپر بھی کس طرح سے عمل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو موسیٰ علیہ السلام کے صاحب اور بھائی اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے خبردار اے گروہ تورات کہ تم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تم سے فرما دیا ہے پھر آپ نے اس کے نیچے آیت لکھی سورت فتح کی آخری آیت نمبر کی محمد الرسول اللہ الزین او القفار پوری آیت آخر تک جس کا ترجمہ کیا ہے اور بے شک میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں یعنی یہ آیت آپ نے ان کو لکھی اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اپنے ٹیکس میں جو بات ان کو لکھی اور بے شک میں تم کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اس کتاب کی جو اس نے تم پر نازل کی اور اس خدا کی جس نے تمہارے سے پہلے لوگوں کو منو سلوا کھلایا اور اس کی قسم دیتا ہوں جس نے دریا کو خشک کر کے تم کو فرعون سے نجات دی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا پاتے ہو یا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ یعنی آپ نے سوال اٹھایا کہ بتاؤ کیا تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نہیں اگر لکھا ہوا نہیں پاتے تب تو تم پر کچھ زبردستی نہیں گمراہی سے ہدایت ظاہر ہو گئی اور میں تم کو اللہ اور اس کے نبی کی طرف بلاتا ہوں یہ سیرت ابن شام کے صفحہ نمبر تین سو اکہتر جلد اول جو ہے اس پہ یہ خط کا ٹیکس موجود ہے تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبس وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو بات کی گئی کہ وہ میں یو بدل نعمت اللہ ہی کہ جو اللہ کی نعمت کو آنے کے بعد بدل دے تو نعمت اللہ سے کیا چیز مراد ہے اللہ کی نعمت سے یہاں مراد ہے نعمت اسلام اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے تو صورت معدہ کے اندر ایک آیت آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی اور جس کے اوپر یہود نے رش کیا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پہ اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے الوم اکمل لکم دینکم آج میں نے تم پر تمہارے دین کو پورا کر دیا وت مم تو علیکم نعمتی اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا تو اس آیت میں اسلام کے لیے لفظ نعمت استعمال ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ کا دین کسی کو اسلام مل جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کے پاس انسان ہونے کے بعد کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے اس کی بات کو مان جائے لیکن انہوں نے کیا کیا یوبت دل نعمت اللہ دما جا اتھو نعمت کے ملنے کے بعد اس کو بدل دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو بدل دینا اس سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ یہ لفظ کہہ کے ان لوگوں کو کس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ کی نعمتوں کو بدلنا کیا ہے کہ نعمت اسلام کے آگے سر جھکانے کی بجائے کفر پہ اڑے رہنا بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سامنے سر نہ جھکایا تھا اور نہ دلائل جو ان کو ملے انہوں نے ان کو مطمئن کیا نہ ان معجزات سے فائدہ اٹھایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے نازل کیے تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ نعمت بدل گئی ہم اپنا بھی ساتھ ساتھ محاسبہ کرتے جائیں کہیں آج ایسا تو نہیں کہ ہمیں بھی اسلام کی نعمت ملی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے ایک خوبصورت طریقہ زندگی منتخب کیا لیکن ہم نے اپنے عمل سے اس چیز کو بدل تو نہیں دیا کیا آج نعمت کو بدبختی میں بدلنے والوں میں ہم تو شامل نہیں یاد رکھیے جتنا مرضی اسلام کا نام لیتے رہیں زبان پہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی رکھیں لیکن اگر ہمارے عمل اسلام کے مطابق نہیں تو کہیں کل ہم بھی ایسے لوگوں کی شکل میں نہ آ جائیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا وہ میں دما جا اتھو جو اللہ کی نعمتوں کو پانے کے باوجود ان کو بدل دے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی نعمتوں کو پانے کے باوجود ضائع کر دیا ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کیا سزا ملتی ہے اللہ کی نعمت کو بدلنے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فن اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے سخت پکڑ کرتا ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلنے کی سزا آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور یہ سزا بے چینیوں کی صورت میں بے اطمینانیوں کی نورت صورت میں ہو سکتی ہے یہ ڈپریشن اور فرسٹریشن کی صورت میں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے صورت ابراہیم کی آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں فرمایا علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا الزین بدلو نعمت اللہ کفرا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اس کو کفران نعمت سے بدل دیا اور صرف اکیلے ہی نہیں وہ اہلو قومہم دار البوار اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور بدترین ہے یہ جائے قرار تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تو پھر اس انسان کو اس نعمت کا حق ادا کرنا ہے یہ قرآن یہ اسلام یہ دین ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے یہ ایک امانت ہے جو ہمارے پاس رکھوائی گئی کہ تم نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو لگانا ہے اور جتنا اس کے ساتھ انسان جڑتا جاتا ہے اتنی ہی یہ نعمت بڑھتی جاتی ہے لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس نعمت کو پانے کے باوجود لوگ کیوں چھوڑ دیتے ہیں کیوں محروم رہ جاتے ہیں اس سے اس کی وجہ اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ عموماً اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو ماننے میں جو چیز حائل ہے وہ کیا ہے حب دنیا دنیا کی محبت اسی لیے فرمایا آیت نمبر دو سو بارہ میں للذین کفر الحیات الدنیا اور کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت کر کے بنا دی گئی زینت بنا دی گئی خوشنما بنا دی گئی ان کو دنیا سے محبت ہونے لگی جب دنیا بڑھ جاتی ہے کسی کے اوپر تو پھر اس کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ نکلتا ہے اور وہ کیا وَيَسْخَرُونَ من الَّذِينَ آمَنُوا پھر وہ ایمان والوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں پھر وہ دوسروں کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں کوئی بات نہیں ان کو بتا دو کہ یہ دن ایسے ہی نہیں رہیں گے حالات پلٹا کھائیں گے تختہ الٹا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وظینت تکو فوقم یوم القیامہ وہ لوگ جو متقی ہیں جو تقوا کی زندگی اختیار کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ڈرتے جیتے ہیں وہ تم سے اونچے ہوں گے وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن ہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غلبے دے گا اسے ایک لفظ میں دو خوشخبریاں دنیا میں فتوحات ہوں گی یہ مسلمان یہ بلال جیسے اور یہ صہیب جیسے اور یہ کمزور جانے والے لوگ آج جو تمہیں ہلکے لگتے ہیں کل یہ تمہارے رولر بن جائیں گے یہ حکمران بنیں گے اور تم ان کے آگے محکوم بن جاؤ گے اور قیامت کے غلبے تو ہوں گے ہی ہوں گے ایسا کیسے ہوا ہاؤ از اٹ پاسبل تو فرمایا واللہ اللہ من یشاء بغیر حساب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے رزق میں صرف کھانا پینا نہیں مال و دولت نہیں بلکہ اس سے مراد دنیا کی نعمتیں عزت غلبہ شہرت محبت دنیا کے اندر سکون اطمینان اللہ تعالیٰ نے اسے آیت میں بہت بڑی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھ دیا اور وہ کیا ہے کہ وہ لوگ آج جو دنیا میں کفر کی زندگی گزارتے ہیں تو اس کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت کھبا دی جاتی ہے دنیا ان کی نگاہوں میں خوبصورت ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی خوبصورت لگے یہ رب کا انتقام ہے عذاب کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اللہ کی ناراضگی کی ایک دنیا میں پہچان کیا ہے کہ اس بندے کو دنیا کی زندگی اچھی لگنے لگتی ہے پھر وہ بندہ اس دنیا میں لگنے لگتا ہے جس کے سامنے دنیا کی زندگی دل پسند بن جائے پھر اس کو دنیا کی چیزیں بھلی لگنے لگتی ہیں پھر اس کی نظر دنیا کی چیزوں پر ٹکی رہتی ہے آگے بلند مقاصد تک نہیں جا سکتی اور وہ بندہ اسی شب و روز میں کھو کے رہ جاتا ہے اس کے غم اس دنیا کے غم اس کی خوشیاں اس دنیا کی خوشیاں اس کا جینا اس دنیا کے لیے اس کا مرنا اس دنیا کے لیے وہ ہانپتا ہے تو اس دنیا کو پانے کے لیے وہ اپنا وقت گزارتا ہے تو اس دنیا کے لیے اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس دنیا کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور پھر اس سے بھی اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے یسخرون من الزین نامن کافر عقیدے کا کافر بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ مسلمان کا مذاق بھی اڑا سکتا ہے لیکن کفر کو اگر کفر العمل دیکھ لیں تو وہ لوگ جو اسلام کے اندر رہنے کے باوجود اپنے نام مسلمانوں والے رکھنے کے باوجود جب اپنے اسلام پر عمل نہیں کرتے جب ان کو وہ اسلام اچھا نہیں لگتا جو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے جس سے ان کے لائف سٹائل پہ ایک تبدیلی آئے تو پھر ایسے لوگ سچے اور مخلص مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں پھر ان کو ایسے لوگ بے وقوف لگتے ہیں جیسے صورت بکرا کی آیت نمبر تیرہ میں ہم نے دیکھا تھا وہ ایزا کی لََ عمینو کمامن سقالو انو مینو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں والا ایمان لائیں خبردار حقیقت میں تو یہی بے وقوف ہیں مگر نہیں جانتے یہ آیت کافروں کے باپ میں نہیں منافقوں کے باپ میں آئی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے دور میں مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ جو سچے اور مخلص مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے جن کو اسلام پہ عمل کرنا فنیٹکزم لگا ایکسٹریمزم لگا اور وہ ایسے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کیوں آخر دنیا سے محبت کرنے والے اہل ایمان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اہل ایمان ایمان کی محبت میں آخرت کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں ان کے سامنے ایک مقصد زندگی واضح ہوتا ہے جبکہ دنیا سے محبت کرنے والے ان مقاصد کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ جو مصلحتوں کو نظر انداز کر کے اسلام کو اپنائیں اور وہ لوگ جو مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے مسلمان بنے دونوں کے حالات زندگی برابر نہیں ہوتے پہلا گروہ جو ہے جو مصلحتوں کو نظر انداز کر کے اسلام کو قبول کرتا ہے اس کی نظر میں دنیاوی چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ دنیا ایک مچھر کے پر سے زیادہ قیمت کی نہیں رہتی جب کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے لیے جیتے ہیں جو مصلحتوں کی زندگی گزارتے ہیں ان کو ہر طرح کی رونقیں اچھی لگتی ہیں پھر وہ غلط فہمیوں میں شکار ہو جاتے ہیں کیا کہ ہم حق پہ ہیں ہم سمجھدار لوگ ہیں ہم سمارٹ لوگ ہیں پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے سمجھنے لگتے ہیں نا ہائی سوسائٹی کے لوگ اے کلاس لوگ پھر ان کو دوسرے لوگ تھرڈ کلاس لگتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں اللہ اکبر کس طرح انسان کی سوچ بدلتی ہے نا جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے باہر دکھنے لگتا ہے جو اندر ہوتا ہے وہ زبان پہ آنے لگتا ہے دیوانہ مجنو ایسے لوگوں کو لوگ کم عقل سمجھتے اللہ کے نبی وسلم جیسی ہستی ان کو بھی لوگ مجنو اور کاہن کہتے تھے دیوانگی کیا لگتی ہے کہ ان کو کوئی اور کام نہیں ان کے لیے کوئی اور مسئلہ نہیں ان کو بس ہر وقت ایک ہی غم ہے کہ آخرت بن جائے دنیا کی بڑی بڑی چیزیں قربان کر دیتے ہیں اس آخرت کو لینے کے لیے جو آج نظر ہی نہیں آتی ہر دور میں لوگوں کا یہی مسئلہ ہوا اور اس کی وجہ سے پھر وہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں تو اصل بات کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں پھر وہ اچھے کام کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور دنیا کی محبت اور مال و اسباب کی محبت اس کا ذکر صورت عمران کی آیت نمبر فورٹین میں بھی ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ مقنطرت من طمن والفدت والخیل المصومہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس یعنی عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر چنے ہوئے گھوڑے مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائن بنا دی گئیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی کمزوریوں کو اس آیت میں ذکر کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کسی خوش فہمی میں نہ رہے جلد ہی منظر پلٹے گا اور ایمان والے اوپر آ جائیں گے اور یہ لوگ نیچے ہوں گے دب جائیں گے یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو پھر آج لوگوں کی نظروں میں کمزور اور کم عقل دکھتے تھے وہ وہاں اونچی مسندوں پہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا اور ان کو وہ دے گا کہ جو ان لوگوں نے آج سوچا بھی نہ ہوگا اللہ کے نب سے سلم کے پاس آ کے لوگ خود ان کو کہا کرتے تھے صورت ہجر کی آیت نمبر سکس میں آتا ہے وکالو یا ذکر ان نقل مجنون یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے ذرا محسوس کیجیے اس درد کو آپ کے سامنے کوئی آ کے آپ کو کہہ دے کہ آپ تو پاگل ہیں کیسا لگے گا آپ تو کریزی ہیں آپ کا تو دماغ چل گیا تکلیف ہوتی ہے نا اور کتنے ہیں جو ایسی باتوں کو سن کے پھر اپنے اس مقام پہ قائم رہے ہمیں تو فکر لگنے لگتی ہے کہ بس اب تو لوگوں نے ہمیں ایسا کہنا شروع کر دیا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم تو اب کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے اب چھوڑو اس دین کو اور آ جاؤ واپس جہاں سے چلے تھے ادھر ہی چلو کیونکہ اب ہم لوگ ایسی باتیں نہیں سن سکتے اب تو حد ہو گئی اب تو لوگوں نے ہمیں باتیں کرنا شروع کر دیں لیکن یاد رکھیے کہ دین کے اوپر اگر جمنا ہے تو ان باتوں کو سننے کے باوجود جمنا ہے کیونکہ ایسے کمزور لوگ جن کا لوگ ذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن اللہ سے اعلیٰ درجے پائیں گے اللہ کے نفس وسلم کے پاس جب لوگ آتے اور ان میں سے اکثریت کمزور لوگوں کی ہوتی غلام ٹائپ کے لوگ ہوتے تو اس کے اوپر آپ کو لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ فلاں اگر آپ کی محفل میں نہ ہو نا تو ہم بیٹھ جائیں گے اگر یہ نہ آئے نا آپ کی جگہ میں تو پھر ہم ضرور آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ ایسا نہ کرنا کہیں اس خیال میں کہ یہ بڑے لوگ میرے پاس آ جائیں ان چھوٹے لوگوں کی ناقدری نہ کرنے لگنا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں صورت نام آیت نمبر 52 اور 53 میں آتا ہے رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ لذیذ ول يُرِيدُونَ وشیشور اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے پاس سے دور مت بھیجو ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہو دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ کمزور دبے ہوئے اور پسے ہوئے لوگوں کا ساتھ رکھنے کی نفس وسلم کو نصیحت فرماتے ہیں تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا نکلی ابھی تک کی بات سے کہ دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اس کے عذاب کی ایک قسم ہے اگر بہت ہی دل دنیا میں لگنے لگ جائے نا تو فوراً دیکھا کریں کہ کہیں میں نے کوئی آج کل غلط کام تو نہیں کیا آج کل میرا دل دنیا میں زیادہ کیوں لگنے لگ گیا شاید میں نے کوئی غلط کام کیا اور اللہ نے مجھے سزا دی پھر انسان الگ سے الگ ہونے لگتے ہیں راستے الگ ہونے لگتے ہیں نا سوچ بدلنے لگتی ہے جس کا دل دنیا میں اٹک جاتا ہے اس کو دنیا اچھی لگتی ہے اور جس کا دل آخرت میں اٹک جائے گا اس کو آخرت اچھی لگے گی اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور ہی خوبصورت منظر دکھاتے ہیں کہ وہ لذینت فوقہم یوم القیامہ اور وہ لوگ جنہوں نے بچتے بچاتے زندگی گزاری جو اس دنیا سے بچتے رہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا سے ہلکا کیا جنہوں نے اپنے آپ کو ان بوجھوں سے آزاد کیا ان توقوں کو اپنے گلے سے اتار پھینکا ضرورت کی حد تک تو سب کچھ لے لیا لیکن بیکار اور فالتو چیزیں نکال دی ایسے لوگ کل قیامت کے دن تختوں پہ بیٹھے ہوں گے شاہی تخت ہوں گے ان کے اور وہ لوگ جو ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ نیچے دیکھ رہے ہوں گے ان کو حسرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اس مضمون کو سب سے خوبصورت طرح سے صورت متففین کی آیت نمبر ٹوینٹی نائن اور تھرٹی سکس میں دیکھا جا سکتا ہے ان من الم کانزین مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے کیسے جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے یعنی جا کے مذاق اڑاتے تھے آج میں نے فلاں کا دیکھو کتنا مذاق اڑایا چپ کرا دیا آج میں نے اس مولوی کو انجوائے کرتے تھے ان کی باتوں کو گھر والوں میں بیٹھ کے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں یعنی بہکے ہوئے کیسے کہتے تھے ان کو کیا پتہ آج کے دور میں کیسے جینا ہوتا ہے آج کے دور کے کیا تقاضے یہ پرانے لوگ یہ اسٹوپٹ لوگ دیکھو کیسے ہیں یعنی ان کے حال پہ اس طرح گھر میں تبصرے کرتے ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ وہ یہ دیکھے کہ کون حق پہ ہے اور کون نہیں یہ بہکے میں ہیں یا یہ ٹھیک ہیں آج منظر بدلتا ہے آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں مستندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ صُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ حقیقت یہ کہ ایمان والا کبھی دل سے یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے یا وہ جہنم میں جائیں لیکن مظلوم کے سامنے جب ظالم کو سزا ملتی ہے تو اندر سے اطمینان تو اٹھتا ہے نا اس بات کا کہ ہم حق پہ تھے ایسا ہی اطمینان کل جنتوں میں جا کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلایا جائے گا کہ جب وہ میاں کو جہنم میں جلتا دیکھیں گے اور بلال تختوں پہ بیٹھے ہیں نہ جانے سونے یا چاندی یا اس سے بھی کے کسی خوبصورت چیز کے تخت اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا اتنی ہی سزا کافی ہے نا ان لوگوں کے لیے حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں آتا ہے تو اس کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں بظاہر اس دنیا میں ان قربانیوں کا بدلہ نہیں ملتا لیکن کل ملے گا آج نہ ملا تو کیا ہوا کیا سمجھے کہ بدلہ ہے ہی نہیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہو سارا دن کام کرتے ہو خالی ہاتھ رات کو آتے ہو دوسرے دن پھر کام پہ جاتے ہو خالی ہاتھ آتے ہو پورا ویک کام کرتے ہو کچھ نہیں ملتا کیوں جاتے ہو اگلے دن اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے میرا ایگریمنٹ ٹوائس اے منتھ ہے دو ویک کے بعد پے کا چیک ملے گا یا پورے منتھ کے بعد چیک ملے گا کرتے ہو کام کہ نہیں کرتے کوئی نہیں کہتا کہ بدلہ تو مل نہیں رہا چلو ٹھیک ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں تو اگر اس آخرت اور دنیا کا معاملہ دیکھ لیں تو کیا ہوا اگر تمہیں بظاہر اس دین کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ملتا حالانکہ یہ جھوٹ ہے کہ دنیا میں نہیں ملتا سوچ سیدھی کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی دیر سے مل سکتا ہے ملتا ضرور ہے اور پھر وہ ملتا ہے کہ جس کو پاک کے پھر انسان کسی اور کام کو اپنے لیے سوچ ہی نہیں سکتا یہ تو وہ جاب ہے جس کو ایک دفعہ اڈاپٹ کرنے والا کبھی اس جاب سے اپنے آپ کو الگ کرنا نہیں چاہتا کوئی الگ ہو جائے تو وہ اپنی قسمت پہ روتا ہے پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے کہ اللہ تو نے میرے ہاتھ سے خیر کا کام چھنوا لیا موقع نیکی کا تھا میرا چھن گیا کیا وجہ ہے میرے اندر کیا کمی ہے کہ تو نے مجھے قبول نہیں کیا اور ایسا کام صرف وہی کر سکتے ہیں جن کی نگاہیں آخرت پہ لگی ہوں اور وہ لوگ جو دنیا کے لیے جیتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ لوگ اس معاملے کو کرتے کیوں ہیں اللہ کے نبش و کے اس معاملے کو بھی لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ آپ اللہ کا دین پھیلاتے کیوں ہیں پیغام یہ عام کیوں کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی تھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اس رہی کو مختوم کے صفحہ نمبر 153 پہ بھی ابن اسحاق جو سیرت کی کتاب ہے اس کے ناطے سے یہ نقل کیا گیا اتبا بن ربیہ سرداران قریش میں سے تھا قوم کے سرداروں میں سے تھا نفس و سلم کے پاس آیا اور کہنے لگا بھتیجے یعنی عرب لوگوں کا ایک رواج ہوتا تھا چھوٹے کو بھتیجا کہتے تھے اور بڑے انسان کو عمر سے بڑے کو چچا کہتے تھے تو کہا بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو یعنی اسلام قرآن دین تبلیغ اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز اور مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام کوئی جن اور بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج شروع کرتے ہیں اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے اللہ اکبر اس سے پتہ چلا کہ لوگ جیتے کن چیزوں کے لیے یہی چار چیزیں ہیں نا جو انسان کی سوچ ہے یہ لے لو تو یہ کر لو یہ چھوڑ دو تو یہ لے لو اس لیے کر لو اور اس لیے کر لو لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اہل ایمان اللہ کے راستے پہ کیوں چلتے ہیں کیا ملتا ہے ان کو اس راستے سے اس لیے کہ ان کی نگاہ بلند ہونے لگتی ہے اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں سے راستے بدل جاتے ہیں انسان پھر اپنے لیے سوچ لیتا ہے کہ بس مجھے اب کچھ اور کرنا ہے جو اس دنیا کی محبتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں نا پھر ان کی ساری سرگرمیاں ان کا سارا وقت ان کا مال ان کی سکلز اس دنیا کے لیے استعمال ہوتی ہیں آج دنیا ختم ہوگی تو وہ ساری سکلز ختم ہو گئیں ہو سکتا ہے دنیا میں تھوڑا وقت مل جائے تھوڑا فائدہ ہو جائے لیکن کب تک جب تک خود ہیں تک ہے نا آج مرے کل دوسرا دن نہ کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہ دعا مانگنے والا اس کے برعکس اہل ایمان ایمان سے محبت کرنے والا آخرت کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے اپنا مال وقت صلاحیتیں سب کچھ آخرت کے لیے بچا لیتا ہے اور پھر اس کے اس بچا بچا کے رکھنے کو دنیا والے سمجھتے نہیں ہیں مذاق اڑاتے ہیں ان کو وہ مقصد ہی نہیں سمجھ آتا کہ آخر ان کو ہوا کیا ہے ان کو غم کیا ہو رہا ہے ایسے لوگ پھر الگ ہونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں واللہ خیر الرازقین اللہ بہترین رازق ہے وہ رزق دے سکتا ہے آج اگر ایمان کی وجہ سے کچھ کم بھی مل گیا تو کیا ہوا رب کے پاس خزانے واللہ وہ من یشاء بغیر حساب بے حساب دے گا اور حقیقت ہے اللہ بے حساب دیتا ہے جو اللہ دیتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیا جو ہر دور کے لوگوں کو رہی اور وہ کیا کہ اللہ کے راستے کی طرف آئے تو غریب ہو جاؤ گے دنیا چھن جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں میرا اختیار ہے جسے چاہوں دنیا میں دوں جس کو چاہوں آخرت میں دوں اور جس کو چاہوں دنیا اور آخرت دونوں میں دے دوں یہ دنیا کا سامان یہیں رہ جائے گا یہ کام آنے والا سرمایہ نہیں اصل چیز تو آخرت ہے یہ دنیا چار دن کی دنیا نہیں یہ تو ساخرت کا ایک ٹریلر ہے دنیا کا ریس اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں نوٹ کیجئے گا اس بات کو دنیا میں کسی چیز کا مل جانا اس بات کی علامت نہیں کہ رب راضی ہے وہ تو سب کو دے دیتا ہے ترمزی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ دنیا اگر اس کی ویلیو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھوٹ نہ پینے دیتا تعدل اللہ جناح بعوضہ ما کافر منہم باضا ماسکمائن پانی کا گھوٹ نہ پلاتا اگر اس کی قدر ہوتی قدر نہیں ہے تبھی تو سب کو رہا ہے جو مرضی جاؤ جو مرضی پی لو ترمزی کے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ فقراء مہاجرین اغنیا دولت مندوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اللہ اکبر ایک مفسر ہیں عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت سرداران یہود کے حق میں نازل ہوئی جو غریب مسلمانوں پر ہنسا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کتنی تسلی دے دی نا ایمان والوں کو چار دن کی بات ہے برداشت کر لو اگر لوگ تمہیں اعلیٰ اسٹیٹس کے لوگ نہیں مانتے تو کیا ہوا گزر جائے گا یہ وقت نہ یہ رہے نہ تم رہو گے کچھ بھی نہیں رہے گا نام تو باقی رب کا ہی رہے گا لہٰذا اس کو راضی کر لو اس کے ساتھ اپنا مقام بلند کر لو کیسے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں کہ تم اپنی زندگیوں کو بدل لو تبدیل کر لو اپنی سوچ کا رخ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر دو سو تیرہ میں فرمایا کان الناس واحدہ واحدا با صلی اللہ نبیرین و ومنذرین لوگ ایک ہی امت تھے انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر اور ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ اتاری تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان باتوں کا جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ اختلافات انہی لوگوں نے کیے جن کو حق دیا گیا تھا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات آ چکی تھیں کیوں ہوا آپس کی ضد کی وجہ سے بس اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی اور اللہ سیدھی راہ دکھا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس آیت میں قابل توجہ باتوں کو دیکھیں گے کیا بات ہے جو اس میں کی گئی پہلی بات یہ ہے کہ امت وحدہ کی بات کیوں کی گئی دوسرے اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کس مقصد کے لیے آئے تیسری قابل توجہ بات اس آیت کی کیا ہے کہ کتاب کس مقصد کے لیے اتری اگلی چیز اس میں دیکھیں گے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہوئی یعنی انسانوں کے اندر اختلافات کیوں آئے کیا وجہ ہو گئی اس کی اور پھر ایک چیز ہم دیکھیں گے اختلافات کیسے دور کیے جائیں بہت ہی خوبصورت آیت ہے تو پہلی وجہ یہ ہے پہلی بات جو ہم اس آیت کی روشنی میں کریں گے کہ انسانوں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے عموماً کیا وجوہات بنتی ہیں جو اختلاف کا سبب بنتی ہیں تو یاد رکھیے کہ فرائض اور قابلیت کا اختلاف اختلاف پیدا کرتا ہے کسی کی قابلیت زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے سوچ کا فرق ہو گیا نا ترجیحات بدل جاتی ہیں انسان کی اختلاف بڑھنے لگتا اسلام نے فرائض اور قابلیت کے اختلاف کو کیسے سیٹل کیا کہ سب لوگوں کو ان کے حصے کے کام بانٹ دو پہلے ہم اس آیت کو دیکھیں گے کہ یہ نازل کس موقع پہ ہوئی اور اس کے پیچھے حقیقت میں واقعہ کیا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور ان کے آنے کے بعد کے دور میں سب لوگ توحید پہ تھے اللہ کو مانتے تھے جب تک توحید تھی وحدت تھی تو اختلاف نہیں ہوا سب لوگ اسلام پہ تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آنے والے جو دور ہیں اس کے اندر شرک پھیلا جب لوگوں کی توجہ کا محور بدل گیا نا تو اس سے اختلاف آنے لگا ایک کو لات اچھا لگا تو دوسرے کو منات اچھا لگا ایک کو یاؤک اچھا لگا تو کسی کو نصر اچھا لگا اور اختلاف ہو گیا اور پھر ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا رسول جو آئے وہ لوگوں کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات کی وہ کیا تھی کانن ناس امتوں واحدہ لوگ ابتدا میں ایک ہی تھے یہاں آپ سوچیں گے کون سی امت تھے تو آپ لکھیں گے مواحد توحید پہ تھے ایک رب کو مانتے تھے یعنی ایک اللہ کے ماننے والے تھے پھر کیا ہوا یہ نہیں بتایا آپ ذرا آیت پہ غور کیجئے واحدہ کے بعد قف یعنی وقف کی علامت بنی ہوئی ہے جہاں آپ رک سکتے ہیں اور بعد میں ساتھ ہی بات آگے آتی ہے فباس ص اللہ جین پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر دونوں کے بیچ میں ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بات کٹی بھی ہے جو ہونی چاہیے تھی جس کی ضرورت ہے اور یہاں نہیں تو وہ بات کیا ہے فتح تلیفون آیت کا ربط کیسے جڑتا ہے دونوں باتوں کو اگر ہم ملانا چاہیں پچھلی بات کو اگلی بات سے تو کیا بات بنتی ہے صرف مفہوم سمجھنے کے لیے کہ واحدا فتح فبا صلی اللہ النبی جین مبشرین و منظرین تو پھر ترجمہ کیا بنے گا کہ لوگ ایک امت تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تو اس طرح سے بات آپ کو زیادہ واضح ہوئی ہوگی کہ یہاں فتخ تلیفون کا لفظ مخضوف ہے اور ایسا قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے کہ بات مفہوم سے سمجھ آتی ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جنہوں نے آ کے توحید کی دعوت دی کیسے وہ انزلہ معمول ان کے ساتھ کتاب نازل کی کون سی کتاب ہر نبی کے دور میں جو کتاب ان کو ملی توحید کی دعوت دینے کے لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ہو سکتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہو سکتی ہے اور انجیل اور آج کے دور میں قرآن تو گویا کہ اختلافات دور کرنے کے لیے رسول بھیجے اور رسولوں نے اختلاف کیسے دور کیے کتاب کی روشنی میں بین الناسی فی مخت فی رسولوں کا کام کیا تھا کہ لوگوں کے آپس کے اختلاف جو ہیں ان کو دور کر دیں کیا پتہ چلا اختلاف کب دور ہوں گے جب سب کو ایک کتاب پہ جمع کر دیں گے قیامت تک کے لوگوں کو وحدت کا سبق دے دیا گیا اس آیت میں اور وہ کیا ہے کہ جب تک لوگ ایک رب کے ساتھ جڑیں گے اور ایک قرآن اور ایک حدیث کے ساتھ جڑیں گے جب لوگ اس طریقے سے کام کریں گے کہ اپنی نسبتیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑیں گے تو توحید قائم رہے گی وحدت قائم رہے گی اور امت کی وحدت تب تک قائم رہی جب سب نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے جوڑا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبتیں جوڑیں لیکن جب سے لوگوں کے اندر شخصیات ابھریں لوگ آگے آنے لگے کچھ نام اچھے لگنے لگے کچھ لوگوں کا معاملہ ان کو دوسروں سے مختلف لگا تو امت تفرقوں میں بٹ گئی اختلاف آ گیا آج اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو کیا آپ کو دکھتا ہے کہ یہ ایک امت ہے کیا یہ ایک آدم کی اولاد نہیں اللہ کے نفس سلم کی وہ باتیں سچ ثابت ہوتی دکھتی ہیں کہ قیامت سے پہلے میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے سیونٹی تھری ہوں گے اور اس میں سے ایک حق پہ ہوگا اور باقی حق پہ نہیں ہوں گے کون حق پہ ہوگا جس نے اللہ کو مانا جس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا وہ ہے حق والے وہ ہیں حق کو ماننے والے اور جو اس سے اپنے آپ کو کاٹیں گے پھر وہ حق سے کٹ گئے تو لہٰذا اختلاف ہوا اختلاف کا حل کیا ہے ایک رب سے جڑ جاؤ اور ایک اس کے رسول سے نسبت جوڑ لو بیچ کے سارے سلسلوں کو منقطع کر کے براہ راست اپنی نسبت اللہ کے رسول سے جوڑ لو پھر آیت کے اگلے حصے میں بتایا کہ اختلاف عموماً کن لوگوں میں ہوتا ہے ان پڑھوں میں نہیں نہ جاننے والوں میں نہیں لا علم لوگوں میں نہیں بلکہ آیت پہ توجہ کیجئے گا وہ مختلف افیق اور نہیں اختلاف کیا اس میں کس میں یہ حق کے معاملے میں کس نے کیا الزین اوتوہ من بادی مگر وہ لوگ جن کو یہ دیا گیا کیا دیا گیا ہو کیا ہے حق یعنی علم کتاب اتنے حصے سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ اختلاف علم والوں میں ہوتا ہے دین والوں میں ہوتا ہے ان پڑھ لوگ اتنا نہیں لڑتے اتنا اختلاف نہیں کرتے جتنا دین والے کرتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے وہ اس سے اگلے حصے میں سمجھ میں آتی ہے کہ اختلاف کس نے کیا علم والوں نے کیا حق والوں نے کیا من بعد ما جاتہم البینات روشن دلیلیں آ گئیں ساری باتوں کے دلائل موجود ہیں کیا کیوں اس کا جواب ہے بغیم بینہم آپس کی ضد میں غصے میں ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش میں یعنی جب انسان اللہ کے دین کی بجائے اپنی ذات کے لیے کام کرنے لگے جب اللہ کا دین بلند کرنے سے زیادہ یا کم از کم اس کے ساتھ ساتھ اپنا نام بلند کرنے کا شوق ابھرنے لگتا ہے تو لوگوں میں اختلاف ہونے لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اختلاف کے وقت میں بھی لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا فہد اللہ الینا منو پھر اللہ نے راہ دکھا دی ایمان والوں کو کس معاملے میں لمختلفوفی جس کے اندر انہوں نے اختلاف کیا تھا من الحق کی بے حق کے معاملے میں اپنے حکم سے اس سے کیا مراد ہے یہاں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا میں شریعت پیش کی تو اس میں ہر ایک کے سامنے جمعہ کا دن جو تھا وہ ہولی ڈے تھا بابرکت دن تھا اب جب اس دن کو یہود کے اوپر پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور اپنے لیے ہفتے کا دن چن لیا ہفتے کے دن کو مذہبی دن منائیں گے پھر اس طرح جب نصارہ کے اوپر اس دن کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اتوار کا دن چنا جب مسلمانوں کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اسی دن کو قبول کیا جو اللہ نے دیا تھا اور وہ جمعہ کا دن تھا یہ ہے اس کا مطلب کہ فہد اللہ آمنو اللہ نے ایمان والوں کو راہ دکھا دی یعنی مسلمانوں کو اس چیز کی توفیق دے دی اسی چیز کو قبول کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہوتا ہے کہ وہ اختلافات کے بیچ میں بندے کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے دے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے سیدھا راستہ دکھانے لگتا ہے کئی ایسے موقع ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو افراد اور تفرید سے بچا کے حق کے راستے میں ان کی رہنمائی کی مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا کلیمت اللہ اللہ کا کلمہ ہے مسلمانوں نے اسی طرح مان لیا جبکہ اس کے برعکس یہود نے ان کو ولد و زنا قرار دے دیا اور نصارہ نے ان کو نعصب اللہ ابن اللہ اور کبھی خود خدائی کے درجے پہ فائز کر دیا اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ساری زندگی توحید پہ رہے حنیف تھے لیکن یہود اور نصارہ نے ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا لیکن اس پیغام کو نہیں سمجھا اب یہ تو ہم نے اس آیت کو ایک موقع کے ناطے سے دیکھا لیکن اس کی روشنی میں بہت ہی باتیں اچھی ہم اپنے عمل کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ آخر اختلاف اور مخالفت میں کیا فرق ہے آپ نے اس آیت کا عنوان جو لکھا تھا وہ بھی کیا تھا اختلاف سے مخالفت تک تو تھوڑا سا ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ اختلاف کی حقیقت کیا ہے اور مخالفت میں اختلاف کب بدلتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اختلاف سوچ کے فرق کا نام ہے ہر انسان مختلف اینگل سے دیکھتا ہے کسی کو تیز دھوپ اچھی لگتی ہے کسی کو تیز دھوپ بری لگتی ہے کسی کو سردی اچھی لگتی ہے کسی کو گرمی اچھی لگتی ہے یہ ایک فطری بات ہے ہر انسان کے میلانات مختلف ہوتے ہیں پھر اسی طرح دیکھیے کہ علم کا معیار مختلف ہوتا ہے مثال دوں گی آپ کو کہ کینڈیز بچے کو اچھی لگتی ہیں باپ کہتا ہے کہ یہ بری چیز ہے فرق کس بات کا ہے قابلیت کا فرق ہے نا بچے کی نگاہ دورست نہیں ہے عقل کی کمی ہے بھی جذباتیت غالب ہے خواہشات اندر ہیں وہ کہے گا کہ یہ کینڈی میرے لیے اچھی ہے باپ نہ جانے کیوں منع کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ بچے سوچتے ہوں اپنے ذہن میں چونکہ وہ کہہ نہیں سکتے ہم سے لیکن شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ باپ باپ کتنا ریجڈ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہر ہر ہر بات میں مجھے منع کرتا کرتا چیز پہ میرے اوپر تنقید کیا میرا کام غلط اب جو وہ اپنی جگہ سچ کہ اس بچے کو سمجھ نہیں آتی کتنی دفعہ کہا اس کو کینڈیز نہیں کھاؤ اتنا نہیں کھاؤ چاکلیٹس نہیں کھاؤ لیکن کھاتا ہے بلکہ بچے ہر وہ کام کرتے ہیں جو بڑوں کی نگاہ سے آپ دیکھیں تو وہ کام درست نہیں ہوتا تو اختلاف ہو گیا نا کس چیز کا اختلاف ہے قابلیت کا اختلاف ہے نقطۂ نظر بدل گیا سوچ بدل گئی بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ دین کے مختلف رخ ہوتے ہیں اس کو کچھ لوگ ایک انداز سے پیش کرتے ہیں کوئی دوسری طرح سے کرتے ہیں کوئی ایک حصے کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کوئی دوسرے حصے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ بری بات نہیں آپ ایک تفسیر اٹھاتے ہیں اس کے اندر شان نزول پہ بڑی تفصیل سے بات کی گئی کی ہوتی ہے دوسری کو اٹھاتے ہیں تو اس میں اس کے بارے میں احادیث بہت اچھی کوٹ کی ہوتی ہیں تیسری تفصیل کو آپ اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو گرامیٹیکل انالیسس بہت ملتی ہے تو یہ کیا ہے یہ تنوع ہے یہ حسن ہے دین کا اور اگر کوئی یہ کہے کہ ان ساری چیزوں کو بند کر دو کیونکہ یہ میری لکھی ہوئی چیز سے مختلف ہے تو یہ غلط ہوگا دین والوں میں علم والوں میں اختلاف مخالفت میں کب بدلتا ہے جب ہر بندہ اپنی رائے کو ڈومیننٹ کر دے اور دوسرے کو بالکل پیچھے ڈال دے یہ تو ایک میں نے عمومی سا انالیسس کیا نا لیکن یہاں ہم دیکھیں گے کہ اختلاف کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی کہ لوگوں کی عقیدتوں کے مرکز بدل کے پہلے ایک اللہ کو سب مانتے تھے تو توحید تھی آج بھی دیکھیے کہ صرف ایک ہی نقطہ ہے جو لوگوں کو جمع کر سکتا ہے اور وہ ہے اللہ کو ایک مان جاؤ اب ساری دنیا کے مذاہب کو ایک انویٹیشن دیں کہ آؤ سب مل بیٹھو اور ہم سب مل کے کوئی حل نکالتے ہیں کہ سب ایک ہی ہو جائیں پہلی بات ہے یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ ساری انگلیاں کاٹ کے برابر کی نہیں کر سکتے ہر ایک ہی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنی رائے بدلنے کو تیار نہیں لیکن چلیں لٹ ہم ایک کام کرتے ہیں بلکہ میں آپ کے لیے تھوڑا اور دائرہ تنگ کر دیتی ہوں تاکہ آپ بات اچھی طرح سے سمجھ سکیں ساری دنیا کے مذاہب کو نہیں کریں آج امت مسلمہ میں جو اختلافات ہیں چھوٹے چھوٹے فقی اختلافات کی بنیاد پہ آج امت مسلمہ چار مذاہب کے اندر بٹ چکی ہے اب آپ چاروں مسالک کے ایک ایک رہنما کو دعوت دیں اور ایک سیمینار بلا لیں کہ ایک فقہ حنفی کا اچھے ماننے والا ایک فقہ شافعی کا اور ایک حمبلی اور ایک مالکی اور ایک اس کو بھی بلا لیں کہ جو کہتا ہے کہ میں براہ راست اللہ کے نفس وسلم سے اپنے بات کو جوڑتا ہوں یعنی میں ڈائریکٹ حدیث کو لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ پانچ لوگ ایک محفل میں بیٹھتے ہیں اور انہیں کہا جائے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ دیکھو امت کی وحدت پارا پارا ہو رہی ہے سب ایک نام پہ آ جاؤ ہم اپنا نام بدل لیتے ہیں اچھا جی کیا نام رکھیں چاروں پانچوں ناموں میں سے ایک چوز کریں گے نا چلو ایسا کرتے ہیں کہ سب اپنے آپ کو آج سے ہنفی کہنا شروع کر دیں آپ بتائیے کہ اس کو کون مانے گا اور کون نہیں مانے گا ہنفی کو ماننے والے کہیں گے بالکل ٹھیک ہے ہم مان جاتے ہیں لیکن باقی کیا کہیں گے کیوں اگر ہنفی ہو سکتے ہیں تو مالکی کیوں نہیں چلو ہم سب اپنے آپ کو مالکی کہنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا باقی تین یا چار مانیں گے نہیں کیوں کہ ہر ایک کی نظر ایک خاص شخصیت پہ ہے جن کی محنتوں اور جن کی کوششوں کے نتیجے میں دین ان تک پہنچ گیا تو انہوں نے انہی پہ اپنے آپ کو روک لیا آپ بتائیے کیا چاروں میں سے کوئی ایک اپنا نام چھوڑ کے دوسرے کے نام پہ آنا مانے گا نہیں ہاں ایک ہی اتحاد ہوگا اس وقت وہ پانچواں شخص جو کہے گا کہ چلو ایسا کرتے ہیں یہ چاروں نام ڈراپ کر دو ٹھیک ہے اور تم اپنے آپ کو کر لو مسلمان سماکم المسلمین پیور مسلم بن جاؤ ان چاروں کی خدمات سے فائدہ اٹھاؤ جو بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تمہیں جمہور علماء کی روشنی میں ٹھیک لگتی ہے اس کو لے لیتے ہیں کسی مسئلے میں امام مالک کی بات ٹھیک ہوگی ہم اس کو لے لیتے ہیں لیکن سب میں سے ایک چیز کو صحیح اخذ کر لو تو اتحاد کی بنیاد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جڑنا عموماً اختلاف جو ہوتا ہے وہ ترجیحات کے بدلنے سے بھی ہونے لگتا ہے جب لوگوں کی نظر اپنے کام سے زیادہ نام پہ رہتی ہے نا تو اختلاف ہونے لگتا ہے اسلام ایسے تمام اختلافات کو دور کر کے لوگوں کو وحدت دیتا ہے پھر یاد رکھیے کہ اختلاف کا مقصد عموماً آپس میں زیادتی کرنا ہوتا ہے لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں ٹریپ کرنا چاہتے ہیں نا اور اختلافات جو ہے نا عموماً دو وجہ سے ہوتا ہے یہ بات نوٹ کریے گا بہت آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا ایک اختلاف ہوتا ہے کم علمی کی بنیاد پہ علم نہیں تھا زندگی گزارنے کا ڈنگ کچھ اور تھا بس ایک شخص ہے جس کے پاس علم نہیں دنیا میں اٹکا ہوا انسان ہے بیچارہ مجبور ہے آج تک علم آیا ہی نہیں اس کے پاس کسی نے اس کو کچھ بتایا ہی نہیں یعنی کچھ نہیں وہ جانتا پہلے دن سے آپ کے پاس آ گیا وہ دین سیکھنے آپ اس کو فیل کریں گے کہ جتنا اس کے پاس اللہ کی کتاب کھلتی جا رہی ہے نا اس کا دل کھلتا جا رہا ہے گریں کھلتی جا رہی ہیں دھیرے روشنیوں میں بدل رہے ہیں اور اتنی جلدی قبول کرتا ہے کہ کل تک جو گناہوں کے نمائندے تھے وہ دین کے نمائندے بننے لگتے ہیں جو شیطان کے قدموں پہ چل رہے تھے وہ رحمان کے قدموں پہ چلنے لگتے ہیں فوراً مان جاتے ہیں کم علمی کی بنیاد پہ جو حق سے دوری ہوتی ہے وہ علم آتے ہی پوری ہو جاتی ہے اور میں اس پہ ہمیشہ بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ بعض دفعہ لوگ جو کلاسز میں آتے ہیں یا درسوں میں آتے ہیں وہ پہلے کچھ نہیں جان رہے ہوتے بالکل خالی کاغذ ہوتے ہیں ان کے ذہن ان کے دل پہ جو قرآن کی آیتیں اثر کرتی ہیں نا وہ جلدی اثر کرتی ہیں ان میں تبدیلیاں جو آتی ہیں نا وہ واضح محسوس ہوتی ہیں لیکن بعض دفعہ آپ سمجھتے ہیں فلاں یہ تو بڑا دینی شوق رکھتا ہے یہ تو پہلے سے بھی کچھ جانتا ہے آپ وہی لیسن اس کو بھی پڑھاتے ہیں لیکن اس کے اوپر اثر نہیں آتا کم آتا ہے کیوں کہ وہ آپ کے دیے ہوئے علم کو پچھلے علم کے ساتھ ٹیلی کرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اور جہاں مقابلہ آ جاتا ہے نا یا جہاں آپ اپنی بات کو دوسرے سے ٹیلی کرتے ہیں نا تو کبھی خیر نہیں نکلتی توحید پہ جوڑ کے وحدانیت کا سبق دے کے اللہ تعالیٰ نے امت کو جوڑ دیا اس قرآن کی ہدایت سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس نے اپنے ذہن کو خالی کر کے پڑھا اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب کوئی دین کی کلاس شروع ہوتی ہے نا یا دین کا کام کہیں ہوتا ہے یا مثال ہے کہ اگر میں اس وقت آپ کو تفسیر پڑھا رہی ہوں یا آپ کو قرآن پاک کی آیتوں کو کھول کے بیان کرنا چاہ رہی ہوں تو میں کیا کہوں گی کہ دیکھیے آپ ایک دفعہ جم کے بیٹھ کے اس بات کو سن لیں ہاں استاد جو بات کہتا ہے اس میں کہیں سمجھ نہیں آتی پوچھ سکتے ہیں کسی چیز کا حوالہ چاہیے پوچھ سکتے ہیں پورا حق ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا لیکن ایک دفعہ جم کے ایک جگہ بیٹھ کے جب تک آپ دین کو نہیں سیکھتے آپ کے اندر شرح صدر نہیں ہوتی آپ حق کو حق نہیں مانتے اور اگر آپ کہیں جمے نہیں آپ نے ہر رنگ کو چکھنا چاہا ہر ذائقے کو لینا چاہا بس ایک دن آپ اٹھے اور آپ نے کہا چلو میں یہ تفسیر خود گھر میں پڑھنی شروع کر دیتی ہوں تھوڑے دن پڑھیں گے نا تو آپ کہیں گے اچھا ہاں اس سے مجھے کوئی اتنی سمجھ تو نہیں آ رہی چلے ایسا کرتی ہوں وہ مسجد میں ایک کلاس ہوتی ہے وہاں چلتی ہوں وہاں ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے وہاں چلی جاؤں گی اب وہاں چلے گئے اب وہاں جا کے آپ نے جا کے چار دن سب اگلے شروع میں چینج ہر ایک کو اچھی لگتی ہے مزہ آئے گا اور اچھا ہے سب مل جل رہے ہیں آپ تھوڑے دن وہاں بیٹھیں گے نا تو پھر اتنے میں آپ وہاں بھی آپ کو لگے ہاں یہ تو نتھنگ از نیو کچھ لوگ ہیں نا وہ صرف نیو کی تلاش میں ہوتے ہیں پھر آپ وہاں سے اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلیں دیکھتی ہوں کہاں اور کیا اور ہے گھومتے رہتے ہیں بظاہر لوگ کہیں گے ماشاء اللہ یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن یقین کریے اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایک دفعہ کہیں نہیں جمایا تو وہ اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں رہے گا ایک جگہ سے چیز ملتی ہے تو وہ دوسری جگہ سے سم ٹائم ریپیل ہو جاتی ہے پھر وہ لوگ تقابل کرنے لگتے ہیں سوچ کے ہاں وہ زیادہ اچھی چیز تھی وہ کم اچھی تھی وہ مولوی صاحب ہے نا وہ بڑا اچھا خطبہ دیتے ہیں اور وہ مولوی صاحب ہے نا وہ ذرا بات کو زیادہ ہی دبا دیتے ہیں پھر بندہ یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے ذہن بٹنے لگتا ہے اللہ نے توحید سکھا کے ہم سب کو فوکسڈ ہونے کا درس دے دیا کہ اگر اختلافات کو دور کرنا ہے اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اختلافات کو دور کرنے کا کیا چار طریقے اختیار کیے پہلے نبی بھیجے پھر نبیوں نے اچھے کام کرنے والوں کو بشارت دی برے کام کرنے والوں کو برے نتائج سے ڈرایا پھر تیسرا طریقہ ایک کتاب نازل کی حق پر مبنی تاکہ لوگوں کے فیصلے کرے اور جن لوگوں نے مان لیا اللہ نے ان کے اختلافات دور کر دیے آپ کبھی سوچتے ہوں گے یہ بات کہ ایک ہی کتاب کیوں آئی قرآن ایک سے زیادہ کیوں نہیں آئے اختلاف کو بچانے کے لیے اختلاف بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا لیکن دیکھنے میں لگنے لگتا ہے تو یاد رکھیے کہ دنیا میں کام تو ہوتے ہی ہیں لیکن ان سے فائدہ کون لے گا جو فوکسڈ ہوگا یکسو ہوگا سچے دل سے حق کو پانے کی تمنا میں ہوگا صاف دل ہوگا یہ رکاوٹیں ہیں حق تک پہنچنے کی دل کھٹا ہو جانا فوکس نہ رہنا حق تک پہنچنے کی تمنا نہیں ہے میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ بعض دفعہ ہم علم کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں لیکن ہم علم نہیں لے رہے ہوتے ہم اس شوق میں نہیں ہوتے کہ رب کی بات ہمیں سمجھ آ جائے بلکہ ہم بس ایک ثواب کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں وہاں جا کے چلو ثواب ہوگا چلتے ہیں وہاں ثواب تو انشاءاللہ مل جائے گا چلو بعض لوگ اس نیت سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں دعا کرا لیں گے اینڈ پہ دعا بھی مل جائے گی بعض اس نیت سے آ کے بیٹھتے ہیں کہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا یعنی میں لٹرلی اس چیز کو فیل کرتی ہوں بعض دفعہ جب لائیو کلاسز ہوتی ہیں تو بعض چہرے دکھتے ہیں جو کبھی نہیں دکھے میں خوش ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کتنے دن سے ان کے لیے میرے دل میں تمنا تھی یہ نہیں تھے آج آ گئے لیکن اینڈ آف دا کلاس ہوتا کہ وہ کان میں آ کے کہیں گے وہ میرے فلائرس تھے میں نے وہ بانٹنے تھے تو میں نے کہا کہ یہاں میں بانٹ دوں میں آج آپ کے اس کافی لیڈیز آتی ہیں تو بانٹ دوں یہ بھی وہ پوچھتے ہیں جو واقعی بادب ہوتے ہیں کچھ تو بغیر پوچھے بھی ایڈورٹیزمنٹ شروع ہو جاتے ہیں نا کرنی پھر سمجھ آتی ہو یہ تھی وجہ کہ یہ تو آئے کچھ اور لینے تھے چلو شکر ہے آئے تو صحیح کسی بہانے کو اس لیے آ جائے گا وہ میں نے گھر میں کیٹرنگ شروع کی ہوئی ہے ذرا آپ اعلان نہیں کر دیتے ادھر کے لوگ کھانا ہم سے پکائیں ایک محفل ایک جگہ آپ وہ لے کے اٹھیں گے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا اور وہی چیز ملے گی جس کی تمنا کی ہوگی پھر انسان آپ دیکھیے کہ جو میں نے آپ کو ٹاپک عائد کا دیا تھا کہ اختلاف مخالفت میں کہاں بدلتا ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ اختلاف کیا ہے میں مثال دوں گی آپ کو بڑی پریکٹیکل قسم کی کہ آپ روڈ پہ جاتے ہیں ٹو وے روڈ ہے نا کچھ گاڑیاں ساؤتھ سے نارتھ جا رہی ہیں اور کچھ نارتھ سے ساؤتھ جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اختلاف ہر گاڑی کا رخ آپ ایک ہی طرف نہیں کر سکتے اگر آپ کہیں کہ روڈ پہ جائیں گے تو ہر گاڑی کا رخ اسی طرف ہو جدھر میں جا رہی ہوں پھر میں ڈرائیو کروں گی از اٹ پاسبل امپاسبل نہ ہوا نہ ہوگا یہ ہے اختلاف ان کا ہدف کچھ اور ہے ان کو ہاسپٹل پہنچنا ہے ان کو اسکول جانا ہے ان کو نارتھ جانا ہے ان کو ایسٹ جانا ہے آپ دیکھتے ہیں سارا دن روڈ پہ گاڑیاں ادھر جاتی ہیں آپ ٹرنس بھی لیتے ہیں آپ کو لوگوں کو راستہ بھی دینا پڑتا ہے ہر ایک کی اپنی زندگی کی ضروریات ہے ہاں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے فطری بات ہے لیکن مخالفت کہاں ہوتی ہے کہ آپ مختلف طرف سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرانے لگیں ہٹ کریں آپ سامنے سے آنے والی گاڑی کو یہ ہٹنگ جو ہے نا یہ ہے مخالفت اختلاف گوارہ ہے مخالفت نہیں گوارا اختلاف کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے ڈھنگ کے کام کرتا رہے وہ اپنا کر رہا ہے اس کو وہ اچھا لگا اس کو وہ اچھا لگا وہ اس طریقے سے کر رہا ہے وہ اس طریقے سے کر رہا ہے کرتے رہیے جو بھی دین کو دین سمجھ کے کر رہا ہے کر رہا ہے مسئلہ کہاں بگڑتا ہے جب ہم دین والے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں ڈائیورٹ کرنے لگتے ہیں سوچوں کو بدلنے لگتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک ہی چیز عام ہوتی ہے اس سے کتاب نہیں عام ہوتی ہاں فرسٹریشن عام ہوتی ہے پھر لوگ کہیں بھی نہیں جاتے آج آپ دیکھیے لوگوں نے دین کو خیر بات کہہ دیا یہ سوچ کے کہ کون اس دین پہ چلے یہ بڑا مشکل دین ہے اور جہاں جائے نئی بات پتہ چلتی ہے لہٰذا بہتر ہے گھر میں ہی رہو مسجد میں تب جانا جب آخری لفظ ہوں اور جماعت کھڑی ہونے کا نتیجہ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 فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جی یہ آخری بات کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ واللہ یہدی من یشاء الا صراط مستقیم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف چلا دیتا ہے چن لیتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کس بندے کو چنتا ہے کیونکہ اس سے بظاہر یہ لگنے لگتا ہے کہ جس کو اللہ نے چلانا ہوگا چلا دے گا اور اگر آج کوئی نہیں چل رہا تو شاید اس میں قصور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کن لوگوں کو سرات مستقیم کے لیے چنتا ہے تو یاد رکھیے وہ لوگ جو حق پر چلتے ہیں اور وہ لوگ جو حق پر جمتے ہیں اور وہ لوگ جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق ادھر ادھر نہیں ہٹتے جو انسانوں کی پسند اور ان کے رجحانات کے مطابق کھلونا نہیں بنتے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فوکسڈ پھر ایک اور بات کے حق جب آ جاتا ہے روزے روشن کی طرح واضح ہوتا ہے روشن دلائل سامنے آتے ہیں تو پھر بھی انسان کیوں نہیں مانتا حق کو یعنی ایک بات صحیح ہے سب کو اچھی لگ رہی ہے آپ کو اچھی کیوں نہیں لگ رہی تو اس کی عموماً وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ حق کیوں اچھا نہیں لوگوں کو لگتا کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ اس کی آرام دہ زندگی خطرے میں پڑ جائے گی اس حق کو مان لیا تو زندگی مشکل ہو جائے گی پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے اور وہ کیا کہ انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وقار باقی نہیں رہے گا میں نے اس کتاب کو مان لیا تو میری عزت کم ہو جائے گی دنیا میں اب میں اس راستے پہ چلنے لگوں یہ تو بڑی مشکل ہے اب میں اپنی زندگی کو اتنی مشکلوں میں نہیں ڈال سکتی لہٰذا انسان پھر حق پہ نہیں چلتا اختلاف اور مخالفت ایک ایسا عذاب ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نب وسلم نے تہجدوں میں دعا مانگی اس کی اہمیت ہی سمجھ آتی ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب رات کو اپنی نماز آپ شروع کرتے تو کس طرح کرتے نبی وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو کیا کرتے تھے کیسے کرتے تھے تو پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہ رب جبرا و میکائیل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ اے اللہ جبرائیل میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کے پروردگار آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ظاہر اور باطن کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں مجھے سیدھا راستہ دکھا اور اے اللہ حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا تو مجھے ان میں سیدھے راستے پر رکھ بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ایک ہزار آٹھ سو گیارہ نمبر ہے تو یہاں سے آپ اہمیت دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اہم چیز ہے جس کی دعا آپ نے تہجد پہ مانگی کیونکہ زندگی میں اختلافات سے بچ کے چلتا جانا یہی ہے اصل میں کامیاب زندگی کا نسخہ اگر ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے اگر ہمارے کام اللہ کے لیے ہیں تو پھر ہم ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں گے آپ نے دعا کا راستہ اپنایا اختلافات سے کیسے بچیں گے دعا کے ذریعے سے پہلا طریقہ اللہ کے نب علیہ وسلم کی مانگی ہوئی اور بھی بڑی خوبصورت دعائیں ہیں اللہ ارین الحق کا حق کَ ورژنا اہو اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی اتباع کی یعنی اس کو ماننے کی توفیق بھی دے اس پہ عمل بھی کر سکوں وارن الباطل باطلن تلن اجتناب ہو اجتنا بہو اور مجھے باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے کیسے بچیں گے اللہ سے مدد مانگ کے دعاؤں کے ذریعے سے اس لیے کہ اختلافات دین کی روح کو ختم کر دیتے ہیں اب دیکھیے ایک پرسکون زندگی ہوتی ہے شوہر اور بیوی کی اور اختلافات جب مخالفت میں بڑھتے ہیں تو طلاق تک کی نوبت آتی ہے اسی طرح دین کے کام میں بھی جب اختلافات آ جاتے ہیں نا تو روحانیت چلی جاتی ہے بعض دفعہ انسان اس چیز کو سمجھے بغیر کچھ اور ہی طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایک آیت میں فرمایا تھا کہ وال تو اکبر من القتل وہ بھی کچھ اسی قسم کی بات تھی کیوں کہ اختلافات سے عموماً فتنے ہی اٹھتے ہیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمیں دین اور دنیا کے فتنوں سے بچاتے ہوئے صرحت مستقیم پہ قائم رکھے جس راستے پہ چل نکلے ہیں یہ راستہ صراط مستقیم پہ چلنے کا راستہ بن جائے اور مخالفتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے اب گھروں میں اختلاف اگر ہوتے ہیں تو اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں آپ کہ پہلی تو بات ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ وجہ ڈھونڈیں اصل چیز کیا ہے بعض دفعہ آپ دیکھیے لوگ دین کیا دنیا کے معاملے میں بھی اختلاف کر رہے ہیں ان کو وجہ خود نہیں پتہ ہوتی لیکن وہ اندر چھپا ہوا کوئی کبر ہوتا ہے کوئی اپنی بڑائی کا جذبہ ہوتا ہے اپنے آپ کو رائٹ سمجھنے کا جذبہ ہوتا ہے اس سے بچنا ہے پھر تیسری چیز ہے برداشت کرنا ہے یعنی دین ہمیں جو مزاج دیتا ہے نا وہ برداشت کا مزاج دیتا ہے ٹالرنس ہم مخالفت کو اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے لیکن برداشت کرنا ہے پھر اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان کیا ایسا حل کرے اس کا کہ بات درست ہو جائے بعض دفعہ بات شروع تو ہوتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنے پہ اور اختلاف بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اظہار کرنا نہیں آتا اس کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ انسان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو اس ساری بات کا ایک ہی علاج بتا سکتی ہوں کہ آپ ڈرائیونگ جیسے کرتے ہیں نا بالکل وہی چیز ہے اختلاف اور مخالفت سے بچنا ڈرائیونگ کرتے ہوئے کیئرفل ہوتے ہیں نا اپنے ٹریک میں رہیے ایکسیڈنٹ کب ہوتے ہیں جب آپ ٹریک چینج کر رہے ہیں یا آپ اپنی لین کی بجائے دوسری لین میں چلے گئے عملی زندگی میں اختلاف کہاں آتے ہیں عموماً کہ جب آپ اپنی باؤنڈریز کو کراس کر کے دوسری طرف نکل جاتے ہیں مداخلت لوگوں کے معاملوں میں ایسے کرنا ویسے کرنا پھر آپ دیکھیے کہ عموماً ایکسیڈنٹ کیسے ہوتے ہیں یعنی آپ اس وقت یہ کہہ لیں کہ ایکسیڈنٹ از ایکول ٹو مخالفت ایکسیڈنٹ ہی ہے نا دو گاڑیاں ٹکراتی ہیں تو شور اڑتا ہے دھماکہ ہوتا ہے تو جب دو لوگ ٹکراتے ہیں تو کیا اس سے دھماکہ نہیں ہوتا وہ بھی ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح آپ دیکھیے اور ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں آپ نے رانگ جج کیا نا آپ کا خیال تھا ڈسٹینس اتنا ہے کہ میں لائن کراس کر لوں گی لیکن وہ کم تھا اور گاڑی ہٹ ہو گئی آپ نے دوسرے کی سپیڈ نہیں سمجھی آپ کو غلط فہمی ہو گئی آپ نے رائٹ کی وجہ لیفٹ لے لیا وہ ساری ریزنز جو ایکسیڈنٹس میں ہوتی ہیں نا وہی ریزنز مخالفت میں بھی ہوتی ہیں